حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مہاجرین کہنے لگے اے اللہ کے رسول سارا اجر تو انصار لے گئے آپ نے فرمایا نہیں جب تک تم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کرتے رہو گے اور ان سے احسان مندی کا اظہار کرو گے یعنی اس طرح ان کو اجر ملنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ملے گا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو بارہ